پانچ منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد انور انصر چونڈا سے الحمد للہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يبلغون رسالات الله الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول رسول الله الله الله وخاتم النبيين وكان بكل شيء عليما يا رب العالمين حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا وہ ہیں ہی لا جواب ان کا جواب کیا ہوگا حبیب پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا وہ ہیں ہی لاجواب ان کا جواب کیا ہوگا مدار کار حب رسول پہ ہے ورنہ مدار کار حب رسول پہ ہے ورنہ عمل ہوں ہزار اچھے ثواب کیا ہوگا واجب الحترام علماء کرام عزیز ساتھیوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی اس کانفرنس میں اللہ پاک نے یہاں چناب نگر میں جب سے یہ کانفرنس شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو حقیر کو اس کانفرنس میں حاضری کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے اللہ آپ کا آنا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بلند آواز سے آمین کہیں مسئلہ ختم نبوت پہ کام کرنا بقول امام الاثر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی کہ جنت میں جانے کا سب سے سستا آسان نقدی نزدیکی رستہ ہے اگر کسی نے نبی کی شفاعت لینی ہے جنت میں جانا ہے تو وہ مسئلہ ختم نبوت پہ کام کرے چوینڈا ایک تاریخی قصبہ ہے انیس سو پینسٹھ کی جنگ پانچ سو ٹنگ کی وہاں لڑی گئی انڈیا کے ساتھ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم شان فتح عطا فرمائی اس لحاظ سے بھی وہ تاریخی قصبہ ہے اور ایک اور لحاظ سے بھی کہ چناب نگر کے بعد سب سے زیادہ تعداد میں غالباً قادیانی چونڈا میں آباد ہیں لیکن اللہ کا یہ کرم ہے اللہ کا یہ فضل ہے ختم نبوت کی برکات ہیں ختم نبوت کی طاقت سے کہ منکرین ختم نبوت کو اپنیاں سرگرمیاں کھیلنے کی اجازت نہیں ہے کہو انشاءاللہ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ ابھی تو دوسری نشست ہے تو آپ تھک گئے ہیں کل جمعہ تک آپ نے علماء کرام کو خطابات کو سننا ہے میں نے صرف علماء کرام سے ایک بات کہنی ہے بدار کار ہے حب رسول پہ ورنہ عمل ہو ہزار اچھے ثواب کیا ہوگا ہم یہاں حاضری لگوا کے چناب نگر کا ایک سال کے بعد چکر لگا کے اپنے اپنے گھروں میں علاقوں میں دیہاتوں میں شہروں میں چلے جائیں اپنی دنیاوی مصروفیات میں مدارس کی مصروفیات میں کاروبار کی مصروفیات میں مصروف ہو جائیں آپ کے علاقہ میں آپ کے شہر میں آپ کے محلہ میں قادیانیت کی تبلیغ ہو قادیانیت کی تبلیغ ہو کسی رنگ میں یا مسلمان طبقہ جو ہے وہ مسلمان قادیانیوں کے ساتھ گلتا ملتا کھاتا پیتا اڑتا بیٹھتا لین دین کاروبار کرتا تو آپ اپنے ضمیر کو جج بنائیں آپ اپنے وجدان کو جج بنائیں کہ ہم نے چناب نگر کی کانفرنس میں حاضری کس مقصد کے لیے دی کیا نبی کی ختم نبوت کا کام کیا کہ آپ کے سامنے قادیانیوں کا لیبر برادر کا سامان اور کمپنیوں کا سامان جو ہے وہ کاروباری لوگ دکاندار دینی طبقہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے لیتا ہے فروخت کرتا ہے آپ کے علم میں ہے آپ کے نالج میں ہے آپ اپنے سے پوچھیں آپ نے ختم نبوت کا کام کیا کیا ہے اور کال قیامت کے دن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بلند کہیں صلی اللہ ہو اور بلند کو صلی اللہ ہو علیہ وسلم کو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم علماء کی بات کر رہا ہوں عوام کی نہیں عوام نعرے لگاتے ہیں فدا امی وابی کی بات کرتے ہیں غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگاتے ہیں جیسے جلسہ ختم ہوتا ہے جیسے جلوس ختم ہوتا ہے جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے بات وہی ہو جاتی ہے جہاں پہلے معاملہ ہوتا ہے یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں تجربے کی بات کر رہا ہوں علماء کرام کے خدمت میں درخواست یہ ہے کہ قادیانیوں کی غلاظت سے لوگوں کو آگاہ کریں ان سے کاروبار کرنا ان سے لیور برادر یا اور کمپنیوں کا منیاری کی دکانوں پہ مال لے کے بیچنا کتنا خطرناک ہے پھر تمہیں رسول اللہ سے محبت کیا ہے جب ان کے ڈیلر ان کے ڈسٹریبیوٹر سے مال لے کے کو کان براہ راست پکڑ لیتا ہے کو کسی مگوا لیتا ہے اکثریت ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن قادیانیوں کے ساتھ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یہ ہمارا ہمیں گوارا نہیں اگر پاکستان کے صرف پچہتر فیصد مسلمان کاروباری یہ جو جتنا بھی قادیانیوں کا کاروبار ہے ان کا جو سامان بکتا ہے لیتے ہیں دیتے ہیں کیا مردوں سے کاروبار کرتے ہیں یا آسمان کے فرشتے نہیں شہروں میں کرتے ہیں علماء کرام پہ ذمہ داری ہے علماء کرام پہ ذمہ داری ہے جلسے کی حد تک جلوس کی حد تک تقریر کی حد تک نعرے لگانے کی حد تک بات نہیں جب تک طور پہ عوام کو ان کی غلیز سرگرمیوں سے آگاہ نہیں کریں گے ان کے غلیز عقائد سے ہم ان کو آگاہ نہیں کریں گے اور ہم سب کو اگر عزت ملی ہے نبی کے صدقے شہرت ملی نبی کے صدقے اولاد ملی نبی کے صدقے جو کچھ ہوا نبی کے صدقے عیسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی پیغمبر دنیا میں آیا جس کے سر پہ بھی اللہ نے نبوت کا تاج سجایا وہ آمنہ کے لال کی عزم کی وجہ سے کہو سبحان اللہ اگر ان کی ختم نبوت کے لیے ان کے محبت میں ہمارے پاس روزانہ ایک گھنٹے کا وقت نہیں ہفتے کے بعد دو گھنٹے کا وقت نہیں تو پھر اپنے ضمیر سے پوچھے دماغ سے پوچھے وجدان سے پوچھے کسی مولوی مجاہد تبلیغی کو اپنا جج نہ بنائے خود اپنے ضمیر سے فیصلہ کرے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا کام کتنا کیا ہے کتنا ہم نے کام کیا ہے نماز اچھی روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی حج اچھا مگر باوجود کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ مدینہ کی عزت پر خوش شاہد ہے کامل امام وہ میرا ہو نہیں سکتا اللہ ہم سب کو علماء کو ہر کلمہ گو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عملی طور پہ اللہ اس کا اظہار کرنے کی مدار کار ہے حب رسول پہ ورنہ عمل ہوں ہزار اچھے ثواب کیا ہوگا